اندر جس موضوع کے جناب نال مخاطب ہونا ہے عنوان ہے مقبولیت کی دو شرطیں کوئی عمل ہے اس کے قبول ہونے دو شرطیں ہیں شرط اخلاص خالص اللہ واسطہ دوسری شرط شریعت مطالعہ کے مطابق ہی حدیث شریف کے اندر اس مضمون نو ادا فرمایا گیا ان اللہ لا الى الى صوركم ولا الى موالكم ولكن ينظروا إلى إلى قلوبكم وأعمالكم سبحان الله وفي رواية إلى نياتكم وأعمالكم اللہ تعالی تھوڑیاں سورت اور تے مال نہیں ویستا دل اور امال یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے اس حدیث شریف کے اندر عمل دے قبول ہونے دو شرطا واضح کی کہ ایک کام عمل واسطے ضروری ہے اخلاص ہو گئے اللہ تعالی واسطے ہو گئے یہ واسطے حدیث فرمایا ولا کی یعنی یہ لاکھو میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کی مطلب کہ انہوں دلائیں خلوص پلوس کنے نیت نیت دی دوسرا مطابقت شریعت شریعت متحرا کے مطابق ہونا وہ شریف جایا ہے اعمالكم اعمال تو مراد یہ ہوئی ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں تو کوئی عمل سنگیو نیک واسطے ضروری اے دو ہون تا بارگاہ رب العالمین جلا مجد و کریم دے اندر ان قبولیت ملتی ایک شہ کی دل خاص ہوئے ہو ہوئے دل دوسرا شریعت کے مطابق اگر نیت خالص نہیں تاکہ عمل مردود ہو جائے نیت خالص ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں پھر بھی عمل مردود ہو جاتا ہے وہ بارگاہ رب العالمین اس کو کوئی قبولیت نہیں ملتی پہیے رلن عمل کی گڈی ٹرتی نہیں تو کیوں سکتی دی دو چیزاں ایک نیت خالے سو غیر واسطے نہ ہو دنیا واسطے نہ ہوئے خالق تالا واسطے ہو دوسرا شریعت باغ کے مطابق اللہ اگر خلاف شرع تو اتنے نیت کوئی کام نہیں کرتی اور اگر خیریت کے مطابق ہے لیکن نیت بری جگ بخاوا ہے کوئی دنیا کا حصول ہے کوئی اور مقصد ہے اللہ سال مقصد نہیں اس راضی کرنا مقصد نہیں پھر بھی عمل رد ہو جانا ہے دو چیزاں کا ہونا ہر عمل واسطے ضروری ہے ایک خالص ہوئے دلوں دوسرا خالص ہوئے عملوں اس طرح کہ شریعت پاک کے مطابق میں کیوں گل کر رہا اس واسطے کر رہا یہ مقصد یہ آ بتھیری دنیا یہ دعوی کر دی ایسا دین کی خدمت کرنے پے لوگوں سارے نام لگو کوئی ووٹ منگتا ہے کوئی کچھ منگتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے نام دین دا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھولے سمجھتے دین دی خدمت کر رہے ہیں بھولے پانے سے اپنے لگے پھرتے ہو یا کسی مکاری دا شکار ہو دو ایک گل ہو سکتی میں واضح کرنا چاہنا کہ دین کی خدمت اپنے آپ نہیں ہو سکتی مشرقین لوگ اللہ تعالی نو راضی کرنے اپنی شریعت بنا سن یا اپنے پیو دادیا کی سن سڈے پیو دادے ان کرتے سن مثلا حصہ ہونا توجہ سبحان اللہ فصل کا حصہ کھڈنا آخنا یہ سڈے خداوا ہے یہ اللہ واسطے قرآن فرما ہے ہاضا نملا ہے وہ ہاضا نشور کائنا یہ اللہ واسطے آ یہ جہاں سڈے شریق اصا رب نے بنایا نے وہ واسطے اللہ تعالی معافی دے شرکائے نہ سن ساڈے شریق اللہ نو اپنا نہیں سن کہندے شریکاں نو اپنا کہندے سن کیوں کہندے سن اپنا وہ کہندے سن کہ یہ سارے دوست نے یہ سارے دوست نے اللہ تبارک و تعالی سڈا دوست اس وقت ہی ہونا ہے جس وقت اصا یہاں راضی کرے یہ مددگار ہونے کے درد ہوے گا سمجھو برا تو وہ لوگ حصہ کڑھتے سن یہ حصہ سڈے شریقوں کا سڈے کا یہ آخنا اللہ ہے توجہ تو سبحان اللہ پھر یہ کہتے سن سن حصہ شریقا کا ہے تو انہوں نے پہنچ جڑا اللہ کا حصہ ہے انہوں نہیں پہنچتا یہ کہتے سن اللہ نو کہ لوڑ ہے سارے سریقان لوڑ ہے لیا یہ دینی ایک شریعت بنا سن اپنے آپ کی اللہ تعالی نو راضی کرن واسطے اپنے اصول تے قانون بنا سن اللہ تبارک مبارک وسالہ کا چرد حکم وہ اجازت کو بغیر اپنے اصول قوانین بنا کے انہوں خدا دے راضی کرن دا ذریعہ سمجھتے سن یہ آخیا جا شرک کتا ات اللہ تعالی دی فرما برداری اس بنا سن دوسرے نو حالانکہ فرما برداری ایک داس دیے اللہ تبارک و تعالی سمجھو اللہ تبارک و تعالی اپنی شریعت واسطے اپنے حکم واسطے جو سے راضی ہونا ہے کس حکم سے میں راضی نہیں ہونا رسول سے نبی رسولہ نبیا تو بغیر اللہ تبارک و تعالی دے کسی بھی کم سے راضی ناراض ہونے کا کوئی پتہ نہیں لگ سکتا توجہ ہے مشرقین اور میں فرق ہے مومنین پابند ہوں نے شریعت سے وہ سمجھتے نے اللہ نو راضی کرنا ہے تے اس دے حکم نام راضی کرنا سبحان اللہ مشرقین سمجھتے نے وہ راضی کرنا ہے تے ایسا جو سڈے وڈیرے بنا گئے یا جو ایسا بناو گے جو بنا لا گے یہ انہیں راضی ہو جانا ہے بس کوئی وہ واسطے وہی نہیں ضرورت کوئی نہیں وہ واہج اللہ تعالی دے نازل کردہ حکم دے پابند نہیں سن بنتے تا مشرق بنتے سن اور مومن لوگ جڑے نے وہ اللہ تعالی دے وحج اور حکم دے پابند ہوتے نے تا کر کے مومن شریعت اللہ رسول دا حکم اللہ تعالی دا حکم رسولوں کو لینا گل سمجھا نہیں مشرق محض بغیر دلیل کو اپنے پیو دادیا تقدیم نعرہ رسالت توجہ ہے مشرق لوگ اللہ تعالی نو راضی کرنے خوش آمدید کہنے حضور صاحب زادہ صاحب آستان آلیا ملے شریف تشریف لے آئے لے تو میں گزارش کر رہے ہیں کہ مشرقین راضی کرنا چاہتے سن اپنے پتر اپنے ماضا خدا کی رضا مقصد نہیں سی خالص اللہ کی رضا مقصد نہیں سی راضی کرنا چاہتے سن شریف کے طور پہ سبحان اللہ شریک کے طور پہ راضی کرنا چاہتے سن دوسرا اللہ تعالی راضی کرنے واسطے طریقے اپنے بنا لینا دو وجہ سن ایک نیت خالص نہیں سن رکھ دوسرا طریقہ اللہ تعالی کا دسیا نہیں سی توجہ ہے طریقہ اللہ تعالی کا دسیا نہیں سی ہوں مومن انہوں نے بن برعکس خال اللہ واسطے کوئی عمل کرتا ہے اللہ واسطے طریقہ اللہ کا دسیا وہ اپنی طرف طریقہ نہیں بنا سکتا اپنی طرفوں اللہ نو راضی کرنے طریقے شیطانی لوگ ایجاد کرتے ہیں مشرق لوگ ایجاد کرتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی مومن اگر کوئی سوال پیدا کرے توجہ اللہ یار جی مشرق لوگ فصل کا حصہ کھڑ دے سن تسان روس پاک آستے کوئی مرشد آستے کوئی وہ بھی تو کٹ دو تھی تو پھر تھی بھی تو مشرق ہو گئے اس کا ایک جواب دیتی جا کہ بے وقوف ہوا جڑا لفظ رل جان گل نو ایک بنا دے ضروری نہیں ہوں کافر مشرق مومنٹ کے الفاظ رل سکتے ہیں لیکن نیت اور مانا نہیں رل سکتا توجہ سنا مثلا پھر کہہ دینا کہ مہان لفظی شراکت اور لفظوں میں رل مل جان حقیقت ایک بنا لینی یہ ان بد وقت کا کام ہے جہے بد وقت دین نہیں سمجھتے نہ مسلمانوں سمجھتے سارا کو سر مار جہرانا فتوے کٹ کے مشرق مشرق کہی یہ لوگوں دیا گلا نے سمجھو مومن کہتا ہے خدا کافر بھی کہتا ہے خدا بھروسی جڑا آخے گا کافر تے مومن دا خدا ایک ہو جائے کیونکہ وہ بھی خدا کہی جانا وہ بھی خدا کہی جانا کافر بھی عبادت بول گئے مومن بھی عبادت بول گئے لیکن کافر تے مومن کی عبادت سے زمین آسمان کا فرق ہے کافر دا کھانا مومن دا کھانا کافر دا پینا مومن دا پینا کافر دا کرنا مومن دا کرنا الفاظ رل جانے بے وقوفی ہونی کوئی لنگ کی ترین بندہ ہونا ہے جہاں کہ صدیق اکبر بھی بادشاہ تھے اور امریکہ کا صدر بھی بادشاہ ہے تو دونوں ایک ہیں یا پاگل دیا پترا یہ لفظ بادشاہ دے لفظ رلن تو حقیقت ایک بنا لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھو میں اور لفظ بولنے لگا وہاں بھی مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ جڑے اس طرح کی چیز نو شرک سمجھتے ہیں اس طرح دیا گلوں شرک سمجھتے ہیں وہ اپنے مولویا مدرسیا واسطے توجہ اپنے مولوی مدرسے چیزاں بکری کرتے ہیں یہ سرکار فلانے مدرسے فلانے مفتی صاحب کا حصہ ہے یہ فلانے مفتی صاحب کا حصہ ہے یہ سڈے خدا کا حصہ ہے یہ اللہ تعالی کی زکات آ یہ میں چ بنڈا گا یہ مفتی صاحب میں نے نظر رکھی ہوئی ہے آپ کو ہدیہ پیش کروں گا مفتی صاحب کے لیے ہدیہ پیش کرنا ہے اور اللہ کے لیے نکات پیش کرنا یہ لفظوں میں برابری اور تقسیم کیوں آ رہی ہے یہ سوئی کیوں پیدا ہو رہی ہے اگر وہ کہیں کہ ہم جو مولوی کو دیتے ہیں مفتی کو مدرسے کو تو وہ بھی خدا کے لیے دیتے ہیں تو آپ بھی یہی کہیں گے آپ بھی اللہ کے بلی کے لیے جو حصہ نکالتے ہیں وہ خدا کے لیے نکالتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے اللہ سونے تیری بال گاہ تیرے بال گاہ مہان تیرے واسطے رہے لیکن تقسیم پر نسبت کرنے ہیں بلی جیسا یہ سواب دیں خرچ کرنا ساٹانے خرچ کرنا اتنے خرچ کرنا مومنا کے اتنے یار بھی کھواواں گے مومنا نو سواب دیا گے اس پاک میں شوجاب اتہباد جگہ تو گزر رہا سا اتنے مدرسے کا نام لکھا سی مدرسہ حسن بن علی حسن بن علی مولا علی پتر نام کی نسبت پورا مدرسہ اور تصا بھی دیکھو گے کوئی امام غزالی نام کا مدرسہ بجتا ہونا کوئی امام حسین نام کا مدرسہ بجتا ہونا ہے کوئی عبداللہ بن زبیر دے نام دا بچتا ہونا ہے کوئی کسے صحابی دے نام دا کوئی کسے ولی دے نام دا کوئی نہ کوئی نہیں کوئی اپنے مولوی دے نام دا رکھی کھڑے ہے جی ہوں میں پوچھنا میں اس لیے جدو گزریا میں سوچنے لگ پیا میں کہ یار عجیب گل ہے بھی یہ مدرسہ جدو حسن بنوا ہوں مدرسے نو امام حسن تے بنایا نہیں چلو امام حسن پیسہ لاؤں گے اصا اچھا، آخر جی امام حسن سرکار نے پیسہ لایا تا کر کے انہوں نے مدرسہ پہ آخر امام حسن نے نہیں لایا پیسہ پیسہ انہیں آپ لایا مدرسہ رب کا بنایا دین آستے بنایا حسن بن دا حسن بن علی کا کیون جدو آخا گے حسن بن علی کا مدرسہ وہ مطلب یہ کنا یہ کوٹیاں ایک بستر ایک کھاد اور سامان ایک کھان پین یہ مولوی یہ بکرا چھترا جو کچھ بچ کھڑا ہے وہ سارا حسن بن علی حسن بن علی کا پہ بنتا ہے ہوں میں پوچھنا ایمان نال دسو کیسی عجیب کہانی ہے مدرسہ ہوئے مدعی توحید کا اور نسبت ہو حسن بن معاویہ کی طرف اگر پورا مدرسہ مولویا بکریا سمیت امام حسن دے نام دا ہو جائے کسے صحابی دے نام دا ہو جائے کسے مولوی دے نام دا ہو جاوے وہ خدا نہیں رہ شرک نہیں پہ تو پھر لازمن بات ہے ان دین نہیں کہتے جڑا اپنی مرضی کا بنا لیجیے اپنی من منشا کا نہ یہ جوس لے آپ لنا نہ یہ جوس لے خیر نہ اپنے واسطے جو جائز وہ دوسرے واسطے ناجائز کیوں یہ بھی دکھ بنتا جو اپنے واسطے ناجائز وہ دوسروں کے لیے بھی جڑا دوسرے واسطے ناجائز وہ اپنے واسطے بھی ناجائز جو اپنے واسطے جائز وہ دوسرے واسطے بھی جائز سمجھ آئی کہ نہیں آئی باقی یہ آخر انہوں کی نیت بھڑی ہے تینوں وہی آئی جی. ہاں، ہاں. نیت بھڑی ہے حضور نے فرمایا ظلم المؤمنین خیرات فرمایا مومنا ہمیشہ اچھا گمان کرو سمجھو بزرگ لوگ ایک شخص تحری بہار بہار آ گئی یہ جدو یہ آخ گا مشرق گل ہے جدو تحری آخ گا بہار نال باہر آئی جدو مسلمان آخ گا بہار باہر آئیے یہ شرک نہیں بنتا لفظ ایک موسم باہر آئی تو باہر لگ گئی ہر شہ آم ہو گئی سبزہ ہو گیا لہرا بہرا ہو گئی سمجھو مومن آخر ہے باہر آئی تو لہرا بہرا ہو گئی سبزے ہر شہ آم ہو گئی لفظ دونوں ایک جائے لیکن ایک شرک ہے ایک توحید ہے سبحان اللہ وہ شرک کیوں ہے وہ بد کا لانسی منکر دے منہ چ نکلیا ہے یہ کیوں ہے توحید یہ مومن دے منہ چ نکلیا ہے لفظ کے رل جاننا حقیقت نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ توجہ ذرا مولا علی رضی اللہ تعالی اپنی قربانی کرتے سن اور رسول اکرم کی قربانی کرتے محد سب نے خسما امام الما ابن سہمیا جی نئے ابن سہمیا جی امام امام الما کہ محد محدث ابن خزیمہ ربی اللہ تعالی عنہ امام الائمہ آپ نے ایک ہزار قربانی رسول اکرم کے نام لکھی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی ہوں جانور سمجھو تسا کرتے جی لوگ کرتے ہیں آم کرتے ہیں ہر مزہ بڑا کرتا ہے یہ جی میں قربانی دے دو بکرے رکھے نے میں دس رکھے نے میں چھ رکھے نے میں پیو کی طرف ہوئے اما یہ میں پیو کے نام کا بکرا رکھا ہے یہ امی کے نام کا بکرا رکھا ہے یہ میں برا کے نام کا رکھا ہے یہ میں ویر کے نام کا رکھا ہے کوئی کہہ میں مفتی صاحب کے نام کا رکھا میں فلانے صاحب کے نام کا رکھا ہوں نام کا بکرا کہیں جا رہے ہیں کہتے پے ہیں لیکن یہ شرک نہیں بننا ساری دنیا کرتی پی کیوں نہیں بننا اس واسطے نام کا مطلب یہ ہوئی ہے جب قربانی کرے گا اللہ واسطے لیکن سواب کنو دے گا اللہ کوئی اپنی اما نو کوئی اپنے والد نو کوئی برا نو کوئی کوئی کسی کسی نو نو سواب سے مرضی دے دے طرح اسی طرح سجنا گل آ گئی مشرق لوگ جدو کوئی خرچ کرتے سن وہ لانتی اللہ تبارک و تعالی کا حصے دار سمجھ کے شریک سمجھ کے کرتے سن یہ مطلب ہے وہ سمجھنے سن سر جا بوتا واسطے رب نو نہیں پہنچتا جہاں رب واسطے بوتا نو نہیں پہنچتا اصیا پہ ہاں، سارا رب نو ہی پہنچتا ہے جب رب کو ہے نبی پاک نے فرمایا صدقہ کوئی بھی کرو گے پہلو اللہ کے ہاتھ سے وکیل مطلب یہ ہوئی ہے کہ مومن ہے وہ جدو صدقہ خیرات کچھ کرتا ہے مینو آخر دے جس لیے اصا سرکار سدکات کھڈنے ہاں، ساری نیت ہوں سب اللہ تعالی دی بارگاہ سواب لینا یہ تکر رخ غربت ڈھونڈنا عبادت کرنا سواب اپنی نیکی کی جزا لینا مومن اس نے نیکی کی جزا لینا اللہ کو تقوی کا مطلب وہی اخلاص اور شریعت کے مطابق ہونا شریعت کے مطابق بنا کی نالو تقوا اللہ تعالی کی بارگاہ میں تقوا پہنچتا ہے تھوڑے مال نہیں پہنچ رہے توجہ نہیں پہنچ کی پہنچ رہا ہے تقوا پہنچ رہا ہے توجہ ہے جناب اور کافر لوگ سمجھتے سن کافر لوگ سمجھتے سن سڈے جڑے بت نے یہ آپ بھی کھانے نے تا کر کے جانور سیوا کرتے سن تو انہوں نے اتنے خون روڑتے سن گل سمجھا نہیں اور سر کافر ہے یہ انہیں ونڈ کر کے انہیں آخیا یہ جزا لینی یہ لینی یہ لینی وہ لینی جزا وکری وکری مسلمان جزا وکری نہیں سمجھتا وہ کہنا ایک رب واہدہ الا شریف نے سانو جزا دینی ہے سبحان اللہ سمجھو ایک رب سونے نے اچھا، تکر واسطے پتا نہیں اس ذات پاک کو جزا لینا کرنے ہیں سمجھو اس ذات تو جگہ وہ لینی ہوں چیز اس پئی ونڈ کر لینا مسلمان کہ جی یہ فکیر کا حق یہ زکات اتر گئی میں اپنی برادری رشتے دار ہونا مثلا مسلم گوشت تر آیا نا حکم تین حصوں میں تقسیم کرو وہ بولو ایک حصہ اپنے پاس تر حصے کری ہوں سارے تم سمجھ آ گئے قربانی کے کوشچن سے تین حصے کر دے کہ نہیں ایک حصہ کہ جی اپنے پاس حدیث شریف ہے جی۔ حدیث کے مطابق ہی انسان ایک غریباں دا ایک رشتے دار توجہ نہیں فرمائی سبحان تین حصے جانور دے قربانی دے سارے کرتے ہیں ہر مزہ والا کرتا اگر سے سارا اپنے واسطے رکھ لو گل سمجھو سارا اپنے واسطے رکھے تھی ٹھیک ہے سارا غریبا رکھے تاوی سارا رشتے دار دے سکے تاوی جی اپنے بھی رکھے گریبا واسطے بھی رکھے رشتے دار واسطے بھی رکھے تین حصے کر دے ہوں دیکھا دیکھے کی کہہ رہے ہیں سر وہ تھوڑا ہوئے منڈیا وہ سارے رشتے کا پاس گھر ہوئے یہ اپنے گھر دیں وہ آ گریبا واسطے ہوں کوئی لانسی ہونا ہے جڑا بے بکو خدو یہ سمجھے کہ آ تین حصے کر کے تو مشرق ہو گیا انہیں تو اوے حصے کیتے نے جی میں ابو جا لو کام یہ مطلب غریباں کا کیتا ہے خدا واسطے جہاں رشتے دار کیتا ہے وہ رشتے دار جہاں اپنے گھر واسطے کیتا ہے وہ اپنے گھر واسطے ادھر دیکھو میرے سجنا سمجھو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی بولو کی فرق ہے مشرق کہتے سن آگا لشورا کہاں ہے نا آگا للہ یہ اللہ کا ہے یہ شریکوں کا ہے وہ تو بھی شریکا کا کٹی بیٹھا ایسا یہ برادری میں بھی تو شریک کہتے نہیں کہتے اردو گڈی بیٹھا کرتے نہیں تھے بیٹھا وہ دو کرتے سن دوسرے نے کی بیٹھا تڈا مشرق بنیا بیٹھا زیادہ خبردار یہ سارا حصہ رب نہیں کرنا چاہیے پھر کھان کی ماری آپ آپ کھا جانے نہیں یہ رب نو آخنا چاہیے لے جا اور پہلو یہ ہوتا بھی سی کہ کہ قربانی وہ قبول ہوتی سی قربانی کر کے رکھ ہوں سی اگ آتی سی ساڑ جاتی پھر کرنا نہیں چاہیے سی ہوں کیوں یہ شرک کیوں نہیں پیا بنتا اب مسلمان جس نے قربانی کی تھی جانور لیا سو اللہ واسطہ کی مطلب اللہ واسطہ یہ حکم ہے میں وہ حکم پہ پورا کر میں وہی شریعت سے پورا تھا صدقہ خیرات کا مال لیا دانے واسطے لیا اللہ تعالیٰ نے پسند ہے وہ حکم ہے میں دان کر کے لیا انہیں پسند ہے میں جدو پسند ہے تو میں وہ نام سے دیا گا وہ سواب دے گا میں وہ نام سے کرا گا میرے سواب دے گا ہوں جی کھاتا آپ اور شریعت اجازت نے اس کا اس شہد آپ کھان دی آپ کھاتا سواب جی رشتے دار نو دتا سواب جی گریبا نو دتا سواب جی امیر نو دتا سواب ہم سائے نو دتا سواب ہوں سواب کہ کو لیا لیکن نہیں دکھ رہا باہیں سواب اللہ کو لیتا ہے لیکن دل خوش کرنا وہ بھی مقصود ہوتا ہے جس لیے بالا نو بالا نو راضی کرنا تے خوش کرنا ہوتا ہے جس لیے رشتے دار ہے تے رشتے دار خوش کرنا ہوتا ہے جس جسلے گریبا نو نو خوش کرنا ہوتا ہے گریباں تو آس ہے کہ مینو دعا دین گے رشتے دار کو امید رکھد میں نیک سلوک کرا گا یہ بھی میرے نال نیک سلوک کر نیت ہوں یہ نیت ہوں انہوں دا دل راضی کرا گا انہوں ان دل راضی کرن تے خدا راضی ہونا ہے میں بالا نو راضی کرا گا انہوں ان دل راضی کرن تے خدا راضی ہونا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا روز کھاندے ہو جڑا روز کھاندے ہو فرمایا یہ جڑا کھوانے ہو گھر کے بالوں کے منہ اجبر برکی پاندے ہو یہ بھی تمہیں سواب لب گا وہ اپنے بٹکیا نو بخش گیا ہوں گل سمجھا نے سجنوں گل سمجھا نے کنا میں کھول دیتی یہ گل ہے کن وضاحت ہو گئی کہ سارے بندیاں دے نام چیزاں لگدیاں جاندیاں ہیں سدکے خیرات قربانیاں انہوں ملدی سب کچھ انہوں تو نیک توقع بھی رکھنے ہاں نیک توقع بھی رکھنے ہاں لیکن اس کو کوئی شہ شرک نہیں بنتی کافر مشرق دا طریقہ تے مومن دا طریقہ بظاہر ویخن تین ایک لگتا ہوگا یا لفظ رلتے ہو خدا را حقیقت میں سمجھی کہ نبی دی شریعت دے مطابق کرتا ہے وہ شریعت تو ہٹ کے کرتا ہے ظاہر اگر سے پیار رڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں توجہ نہیں فرمائی نے ظاہر پیار رڑتا ہے تو کوئی حرج والی گل نہیں کیوں باطن نہیں رلتا حقیقت نہیں پہ رلتی ہوں کیا حصے قربانی دے دے یا کسے مال کر کے اجر سواب اللہ تو لینا دل خوش لوگ کا کرنا ہے اپنا کرنا ہے برادری کا کرنا ہے رشتے دار کرنا ہے ادھر دیکھ ایسا مسلمان صدقہ خیرات کوئی بھی عبادت اللہ تعالی واسطے کر کے جی اصل نامے لائیے نا یہ حضور پاک فلانے آستے فلانے آستے تو اس دا مطلب وہ جی میں قربانی نہ لائی سبحان اللہ توجہ قربانی نام لائی نہ لا کے سواب اللہ تو لیا چیز ان ونڈ دتی ہوں بندیا نو بھی راضی کرن دی سوچیے رب نو بھی راضی کرن دی سوچیے توجہ نہیں فرمائی نے رب نو راضی کرن دی سوچیے اساں او دی شریعت متہارہ دے چل کے او دے حکم دی پابندی کر کے تے مخلوق نو راضی کرن دی سوچیے اللہ تعالی دے حکم دے نال اونا دی ضرورت حاجت پوری کر کے انہوں راضی کرن سوچیے کہ انہوں دے راضی کرنے بھی رب راضی ہوں نبیا والی اصا سوچنے سوچنے اصا جدو اصا ان واسطے سواب بھیجا گے نا گے خوش جی اصا چیزاں برادری چنڈنے خوش ہوں نے انہوں سواب پہنچے گا جدو رب کی طرف ہونا خوش اگلی گل یہ خوش ہو کے سمجھو ہے انہوں تو کالی امید رکھنے یہ امید رکھنے سڈا نفا نقصان رب نے کرنا لیکن اللہ دے ولی دی دعا جڑی ہے نا جنو ہمت سے توجہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ جس نے اللہ دا ولی ویکتا ادھر جی میں ایسے کسی غریب دا دل خوش ہویا اس جوڑی چپ کیا کہ اللہ دا جھکا دار نے جب نبی ولی دا دل خوش ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ اللہ واہدہ شریف مولا مل تو خیر اللہ کا رولا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کے درجے بد رہے ہیں کہ نہیں بد رہے سبحان اللہ باغ نے جو اللہ کی بندے رسول کے دنیا تو چلے گئے اپنا عمل جڑا نیچی کا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کی وجہ ہے کہ سرکار کے درجے بلند ہو رہے ہیں اس واسطے کہ امت درود نماز پڑھی جو بھی نیچی تھی وہ کھاتے مدنی پاگ نے او گئی جی میں ساڈے کھاتے جا ہوں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنچے انہوں ان درجہ ودیا غریب کا غریب دا حال سوکھا ہویا تے خوش ہو کے غریب دعا دیتی تے ایک تو دعا دی توقع رکھ کے اس نر نیتی کرنو ایک عبادت ہے نبیاں ولیاں تو دعا دی توقع رکھ کے ادھر دیکھو کتاب لکھا ہوتا ہے تقرر رو تکر روک ڈھونڈنا فلاں کام کرنا تقرب کے لیے بات ہے فلاں کام تقرب کے لیے بات ہے فلاں کام لفظ کو دھوکا کھانا جاہل کے رہ جاتے ہیں تقرب روب لفظ ہوا میں نے تقرب کیونکہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے انہیں جاہلان ہوئے پوچھتا نہیں تکر روب کا مانا ہوتا ہے قرب ٹوٹنا قرب تلاش کرنا نزدیکی تلاش کرنی دوسرے لفظ کسی نے کول مقبول ہون دی جگہ سبحان اللہ دوسرے نقلے چیز پک دے کسی کے دل چ پسند آنا یہ تقرر ہو گئے دے کول اپنے آپ مقرب بنانا کسی کا مقرب مقبول بننا او دے دل اپنی تھان اور پسندیدگی اور رڑا ڈونڈنی نے تقرب سبحان اللہ کی نے تقرب یہ اللہ دے بندے سن لے ایک تقرب ہے خاص اللہ واسطے شر کے کسی ہور کا قرب ڈھونڈنا ایک قرب ڈھونڈنا ہے بندیاں کا بندیا کا قرب ڈھونڈنا بندیا کا جی ڈھونڈنا ان رب کا ڈونڈے سر کے جی رب کا ڈونڈنا ان بندیا کا قرب ڈھونڈے وہ بھی شرک ہے رب کا قرب ہو رہے بندیا کا قرب ہو رہے جس وقت کوئی بندہ کسے سمجھو ذرا کوئی علاقے کا ذمہ دار آتا ہے وہ واسطے جانور ذبح کرتا کوئی دوست احباب آتے ہیں انہوں واسطے جانور ذبح کرتا ہے کسی کا گرستاد آ جاتا ہے وہ جانور ذبح کرتا ہے وہ واسطے ون سونے کھانے توفے ڈگرانے ہزاروں کے پیش کر کے آگے رکھتا ہے وہ کیوں رکھ رہا اس واسطے نہیں رکھ رہا کہ یہ دل چ نفرت آئے میں جدو بھی سامنے آ پھٹے منہ لینت تیرے تے برا دبے ہو میرے سامنے نہ ایمان نال دس یہ بھی مقصد ہوں یا یہ مقصد ہوں کہ یار میرے تے خوش ہو گئے جدو سامنے آیا کے بعد عزت کرے میں یہ عزت کرا گا یہ میری عزت کرے یہ ٹھیک کر رہا ہے یہ بھی تقرب ہے نزدیک ہونا کی مطلب وہ دل چگڑا بنا چاہیے وہ دل چاہ بنا چاہنا ہے وہ دل نو اپنے واسطے رانی کرنا چاہنا ہے تاکہ وہ بندہ تیرے واسطے دین سے بنیادی فائدے پہنچا سبق بڑے جس واسطے وہ نیکی کرنا ہے ہزار قسم کے تحفے نظرانے پیش کرنا ہے ہر مذہب والا پیش کرتا ہے کیوں کرتا ہے تاکہ اس دل چ میری تھان بڑے مینو دنیا اگر استاد پیر دین کی توقع ہے تو اتنے دین کی آس امید رکھنا ہے کہ یار میں جاواں گا استاد دن خوش ہو کے پڑھاوے گا میرے آکے گا بڑا خدمت گزار سی سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چلو پیر پھر ساڈے چ نے استاد سے سارے والے پاس نہیں استاد بھی مثال کر دے گا استاد لیا لیا کے کتاباں دینی استاد نو فلانی چاہے استاد نو فلانی چاہے کیوں کا دینا ہے اس واسطے استاد خوش ہوئے گا پڑھاوے گا بڑے شوق شوق نال مینوں آخ گا پتا نہیں یار خدا دی دینا تو میں کمی نہیں چڈی میں اپنے استاد نو راضی کرنے کوئی کمی نہیں چڈی میں ہر اس واسطے اللہ دے فضل نال استاد میرا میرے نال سارا تو بہت ہی شفقت رکھد میں میرے نیڑے بہت میری یہ نہیں کرتا میری فلان میری دعوا ہی بڑی دینا استاد خوش ہوا دعا بڑی دتی کوئی ہوگڑا بندے نو راضی کرنے مال دینا مشرق ہو گیا بندے راضی کرتا کا سر بٹتا بندے ڈھون توجہ نہیں سبحان اللہ ایسے طرح کے نہیں کوئی پاگل ہوئے گا جڑا آ کے شرک بن گیا تقرب ڈھونڈتا ہے تقرب ہے دل تھان ٹوٹ گیا اگلے سے کیوں تاکہ اس کو اس کو اللہ تعالی اجرا ہاں جی، ووٹ لینے نے کالے نہیں دینے نے اسی واسطے لینے نے کہ ووٹ دے کے فارے پوا گے تو سب میں لڑ لگ پوے سارا دشمن بن جائے اسی واسطے دے نے تاکہ یہ نیڑے ہو جائیے بھائی مان لال دیکھو اپنی مشکل حل کرا ووٹ دیں تاکہ کہ اوکھے ویل یہ کام آئے گا یہ وجہ تھان بن جانی دل چان لبنی کسی دل چان بنا کسی نو اپنے خوش کرنا کسی نو اپنے راضی کرنے کوشش کرنا یہ روکو بندیا واسطے بھی ہوں رب واسطے بھی ہوں ہے سجنا بندیا واسطے بھی ہوں رب واسطے بھی ہوں لیکن تو بڑا فرک ہے بڑا فرق اگر رب واسطے تقرب ڈھونڈ گئے وہ مطلب ہے جیڑے کام وہ کرتا ہے کی کی کرنا کرنا دکھ ٹال دینا حقیقت دکھ ٹال دینا بیماری دور کرنا شفا کہتے ہیں نفا اور نقصان نفا نقصان حقیقی اللہ سے کسی کو چودھری تھانے تر جائے جی رب تھوڑے نو منظور نہیں ہونا تے کوئی تھانے کسی کا کام کر سکتا نہیں کوئی نفا نقصان کسی نو دے سکتا نہیں ہوں مومن اللہ واسطے نیکی کرتا ہے بندے واسطے بھی کرتا ہے توجہ نیکی ایک رب واسطے بھی کرتا ہے بندے واسطے بھی کرتا ہے کم ایک رب واسطے بھی کرتا ہے بندے واسطے بھی کرتا ہے مگر فرق کیوں ہے سمجھ لے اس ذات نے کرنے نے اصل میں نیکی نیتی واسطے کرنا وا لہذا اس ذات تو کرانے نے اور جہے اس ذات نے بندیاں تو لینے نے انہوں وسیلہ بنایا میں ہوں بندیاں نال نیکی کرنا تاکہ وسیلے دا کام دین ہوں دوسرے لفظ دکھ سکھ رب کی طرف آیا کلیا دکھ اللہ کی طرفوں نفع آیا رب کی طرفوں لیکن آس امید غریب مسکین فقیر دعا نہیں رکھی بیٹھا ہے تا کر بھی کر بھاوے رب واسطے کرتا یہ مطلب کرنا یہ واسطے کرنا کرنا واسطے کرنا اس وجہ نال ہوں تو بھی امید رکھنا اس رب تو بھی امید رکھنا جہے کام رب کرد تو امید رکھنا جہے یہ کرد تو امید رکھنا یہ بھی چکر روے وہ بھی چکر روے لیکن وہ ہوسمت ہے یہ ہوسمت ہے ایک اگر اگر خالق رب العالمین جل ماجد ہل کریم بے برابر کسی نو سمجھے برابر سمجھ کے تے پھر اس کا تقرب ڈھونڈے تے پھر بن جائے گا شرک وہ تقرب عبادت وہ اللہ واسطے خاص ہے بندیاں دا تقرب انہاں دے محض وسیلے ہون دی حیثیت نال سمجھنا کہ عبادت عبادت رب دی ہے نیکی انہاں دے نال بندیاں نال نیکی تے ہے واسطے رب دے توجہ نہیں فرمائی تے جی۔ نیکی بندیاں نال ہے واسطے کدے دے رب سونے دے ہے اس دے واسطے اس دے واسطے اے تقرب نیکی بندیاں نال کہ آس امید رکھنا یا تے انہاں کول جڑے کم اللہ تبارک و تعالی کرانے نے وہ کم کران دی اسا توقع رکھنے ہیں ہن توجہ اللہ دے نبیاں تے اللہ دے ولیاں دے کول پاویں دنیا چون پاویں دنیا تو چلے جان توجہ ہے نیکی بندہ انہوں نال اس واسطے نہیں کردا انہوں نیکی اس واسطے نہیں کرتا کہ اے دنیا داری بڑے زور والے نے لہذا دنیا داری جی بادشاہ نو راضی کری دا انہوں نے خوش کرا گے تو سارے دنیا کے کام چلائی رکھیں گے یہ مقصد نہیں ہوگا نبی ولی دوسرے چی فرق ہوتا ہے توجہ ہے سبحان اللہ اگر کوئی بندہ نبیا والی نیکی ہے وہ مقصد ہمیں وہ دنیا دنیا بیٹھے کو چلے جان مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ نے تو میں نے خوش کرنا بادشاہ واگو یہ روپیے لے کے دنیا لے کے خوش ہو کے دنیا کے کم میرے کی رکھ گے نہ قسم خدا بھی کر کے آنا یہ ہوئی فرق ہے یہ ہوئی فرق ہے بادشاہ نبیاں دنیا دنیا دار نبیاں بلیاں نیکی کرن دا یہ ہوئی فرق ہے کہ دنیا دارا نال کرے گا دنیا کی توقع رکھے گا اور نبیا بلیاں کرے گا نا تو ان تو دنیا دی نہیں توجہ دن تو ایک ہی توجہ رکھد ہے توقع کی اللہ دی بارگاہ وچ بڑے قریب ہے اللہ تعالی جنہ انہاں دی سندا ہے ساڈی دی سندا لہذا اساں انہاں نال نیکی کران گے کاگے نہیں رب راضی کران گے رب راضی دو کماں نال ہون ایک اساں نیکی کر رہے ہیں او دے بندے نال شک دوسرا اس, اس اللہ دے بندے نے کر لی ہے دعا وہ سجنا اللہ دے نبیاں ولیاں نال نیکی تو اصل مقصد یہ دعا لینی تا کر کے جدوں بھی کوئی اللہ دے فقیر دی خدمت کرتا ہے نا سمجھو کی کہندے نے خدمت تھوڑا بس تھوڑا دعا ذکر ہے ایمان لال دسیا جی جدو کوئی اللہ نے کسی پانچ بندے کی خدمت کرتا ہے کی امید رکھنا اللہ کو امید رکھنا جزا بھی کی مطلب میرا نفع نقصان ہونے کرنا ہے ولی کو کالی امید رکھ ہر بندہ خدمت کر کے آ کے گا سونا دو کر کے ہوں جس ہلر ویگ جس دنیا کے اندر دنیا کے اندر بادشاہ دنیا دار نیکی ہو رہے اور نیت نال بندہ کرتا ہے اللہ کے نبیا بلیا ہوتا کرتا ہے ہو مقصد کرتا ہے تا کر کے انو کہ قیدی مدد روحانی مدد دنیا دار نے دنیا دیوان دنیا دے دینی یا کسی جگہ دنیا دیوان کا سبب بن جانا ہے اللہ والا دعا ہی کرے گا ورنہ پتا ہے سانو ورنہ پتا ہے یہ اپنا گھر مسکین ہے کدی یہاں کے گھر چوا چڑھتا ہے کدی نہیں چڑھتا یہاں غریبی مسکینی پسند کی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود پھر سونا نال نیکی پہ کر لیا حالانکہ پتا ہے دنیا یہاں کے گھر کوئی نہیں کیوں سانو توقع یہ اللہ تعالی دے فکیر لوگوں کے دلوں میں رب بستا ہے دل جدو خوش ہوئے گا تو آخے گا مولا یہاں سے کرم کر دے اللہ تعالی یہاں کے دل نو راضی ویگ کے یہاں کی دعا نو ویگ کے سارے دے کرم اور جب نبی بلی دنیا چیزا ہوئی دع ہی لینی ہے دعا لال دنیا بھی آ جائی ہے آسرت بھی آ جے چل دیا رحمتہ آ ج سونے نہیں سکوڑا مار کے دے دینا یہ سونا دے دینا چاندی دے دینی نہ اگر اللہ شریف مولا انہوں نے ہاتھ سے کرامت بخان لیکن ہر ہوئی خیال دعا ہی لینی ہے خدمت کر کے آخر سونے دعا کری جب نبیا لبیاں بول تو نو دعا روحانی مدد یہ نے ہندت نے نظری کرے کدی دن نو جس وقت ہما وقت رب نال گزرتا ہے لا لو اپنے لفظ مبارکہ میں یاد رکھ لیا کر اصل یہ بھی کرنے تاکہ دل خوش ہوئے دل خوش ہوئے تے دلو ہاں نکلے والدین نال نیکی کرتا ہے بندہ پتہ ہے والدین مالدار نہیں غریب مالے مسکین نے انہوں نال نیکی کرتا ہے نظرانے دینا دوکھے دینا خدمت کرتا ہے کالے واسطے خدمت کرتا ہے سمجھتا ہے انہوں کا دل خوش ہوا رزل والدین رزل اللہ سخت الوالدین سخت اللہ والد دی رضا اللہ دی رضا ہے والد دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی کیوں نبی نے فرمایا ہے اونا مطلب یہ ہے او والدین دی خدمت دنیا واسطے نہ کر تو نہ دا دل خوش کر او دل دعا کرن گے رب تو میں جہان دار رہے گا Yeah. دو گلا لگا توجہ دو حدیث دیا گلا نے صحیح حدیث حضرت حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلاف سی رات پی گیا خشک سالی آ گئی کاس پی گیا انہوں کہ سن آم ارادہ ہر شہ بن گئی ہریالی مک گئی ہر شہر سڑ گئی آم رما دا سوا سال سوا سال خاص کیری کا سال ہاں کسکر کا سال آم ہاں، رما دا حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید عباس حضور کے چاچے پاک کون جانے بولو بولو کول ادور شراب کو حضرت اباس ممبر سکول چاہ حضرت عمر تھلے بیٹھ نال مسجد نبوی شریف بچے اندر دعا ہوتی ہے توجہ سبج ہوں حضرت عباس دے لفظ کی نے حضرت عمر دے صحابہ دے لفظ کی حضرت عباس حل کرتے یا مولا تیرے نبی دا چاچا سمجھ کے تے میرے کل تو آپ کرا حضرت عمر حل کرتے پیا اللہ کریم اصا گرا نہ بوئی لائے بے پنے گا نہ لے گا بے نبیے گا اص ترب ٹوٹ سرا پرب ٹوردے سا تکرب نبی دے وسیلے دے نال نبی دے وسیلے دے نال اج تقرب پہ کرنے توجہ اج تقرب پہ کرنے تیرا نبی چاچے کیوں سمجھنے آسا ہر ایک کا چاچا نہیں چنیا سڈے اپنے بھی چاچے آئے سن وہ کوئی گندے نہیں کہیں ویڑے نہیں کہ بہڑے سارے نہیں یا مولا گریب اج چاچا سن لیا تیرے نبی کا طلب پی ہوں روڑ پٹن پیا ہوں آدھے نے سونے چاچا ہزور دیا ہزور دیا چاچا سڈے واسطے پانی من سڈے واسطے دوار من یہ آج یہ مشکلی یہ سوال یہ تکر یہ جو کچھ بات کرتے ہیں پہلو بندے گئے اگر سدھارت رب بارش دے چاچا ہلو پیا ادب نیاز فریاد آجلی مشکنی بار گا ہلو چاچے دی بار گا پر فرق کیوں بڑا ادھر صرف دعا چاہیے نفا نقصان ہونے تو چاہیے اللہ لیکن ایسا بھی سمجھتے نے بارش بھاگ رب کو لیکن یہ کول بھی ایک شہ ہے وہ کی یہ ہے ہزور کا چاچا اتو ہے نیک جدو جا کے آخا گے نا ان دعا اندروں دل ہلیا تو ارش بھی ہل گیا قبول کر لینی توجہ ہوں ادھر مقصد دعا ہے ادھر مقصد بارش ہوں مومن کیا بن گئی سنی کیا بن گئی سنی کیا بن ادھر ادھر آج بھی کرنی ادھر بھی مشکینی مکھا ہے ادھر بھی فریاد کرنی ادھر بھی نیاز ورتنی ہے لیکن قاضی کے دعا کرے تے اپنے آپ نہیں پیا کرتا مسکینی آجری کی جو بھی پیا کرتا ہے کیوں پیا کرتا ہے اس رب آخیا یہ وسیلہ جی وسیلہ قرآن خدا سبحان اللہ تعالی فرما ہے جی فرشتے نے نا یہ مومنا واسطے بخشش دی دعا کرتے ہیں اور اللہ فرمان ہے مومن آپس سے چیز مانگ دے دے یقول قرآن ہے اللہ تعالی کی بار کا مومن فریاد کرتا ہے یا اللہ کریما سارے مومن نو بخش دے سمجھو ہے روحانی مدد دعا والی یہ مومن وہی رکھ رہے تو بھی رکھ ہے نبیاں بھی رکھ ہے مومنا تو بھی رکھد ہے نبی آ نبی آ ہلور دے چاچے بار گال نے سونے دع فرمان ہلو دعا فرما ہزور دے چاچا دعا فرما نے یا مولا یا مولا یہ تیرے نبی کا چاچا سمجھ گیا ہے کھڑے یا اللہ تیرے چاچے کا وسیلا لے کے آئے کھڑے نے یا اللہ تیرے تیرے تیرے نبی دے چاچے کا وسیلا لے کے آئے کھڑے نے یا اللہ کریما تیرے نبی دے چاچے کا وسیلا بنے گل سمجھو اللہ کا نبی ولی ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ دنیا اٹھ کے نار جا کے کام نہیں کرا اتنے بیٹھے رب کہ اس لیے قبر میں ٹور جان نا انہوں نال لیا کی لوڑ نہیں ہوتی ہاں جی نال جان کی لڑ بھی نہیں ہوتی اتنے بھی یہی ہوں کرنے والا تو رب ہی ہوں انہوں جا کے جدو عرض کری دی نا تو مطلب یہ ہوں سونے کوئی دعا چا کر جی باہر دنیا سے بیٹھا ہوں سا اس لیے دعا کرتا سا رب کرم کر سکتا سی ہوں بھی جی کرے گا تو ہوں بھی کرم ہو ہی جانا بس ایڈی ساری گل ہوں یہ کہ ہمت فقیر توجہ ہے فقیر اللہ نے فقیر دی دعا یہ دعا نال فقیر کم کرتا ہے یہ بھی مطلب ہوتا ہے نا نیکی نال بھی جی مفتی نو مدرسے بچے خیرات پہ اس واسطے نہیں کہ سدرے مطلب ہوں جان گے مولوی جی اپنی نالی نہیں بننی تیرا نالا کے پکڑا بننے مقصد یہ ہوتا ہے مولوی جی مفتی جی تسا دعا کی اللہ سن لے جی بھابی مولوی نو جا کے جائے جائے جی جی مفتی نو جا کے قسم بدلے قدرت میری جان ملی جانے دنیا آخنا بھی چاہیے قبر بیٹھے بٹے آخنا سونے دعا کری دعا کریں گے اس لیے اللہ کا بندہ کہہ رہا ہوں اللہ نے فقیر نو جی آخریا ہوئے اور سونے کر دے کر دے کر دے کر دے میرا کام کر دے وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھی کرنا ہی وہ مطلب یہ ہوتا ہے تو کرا ہی کرنا انہیں میں کرا تو ہی میرے میرے علی گول بھی لکھتے ہیں تاجدارے گول لکھتے ہیں اللہ کے پیاروں جدو آخیا جائے کر دے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کرا دے اللہ اللہ تو بچوں ہے اور ادھر رے سبحان اللہ مطلب وہ سونے تیری ہمت ہے تیری فریاد ہے تیری توجہ ہے تو وہ خرچ کر کرن والا تو حقیقت یہ ہے جی نواب کو گریبا وہی ہر کسی کا یہ عقیدہ ہوں سمجھ نہیں لگی گل نہیں جسے کسی تگڑے کول جانا ہے تو وہ مطلب یہی ہوتا ہے کرنا انہیں ہی لیکن تگڑا اٹھ پائے گا وہ اٹھاؤ جی نہ انہیں اٹھایا تو یہ نہیں اٹھا اسی طرح مومن سمجھتا ہے اللہ دا ولی کام کرا وہ بھی جی انہیں چاہیا تو انہیں کرا جی انہیں نہ چاہیا تو پھر کی کچھ بھی نہیں ہو سکتا باہر سورت گل سمجھو ذرا نبیا ولیا کول امید دعا دی سوال دی فریاد دی بولو نبیا ولیا کو پوچھ لینا ہوں وہ جی دنیا چون تو تھی یہ لینا ہے جی خبر چلے جان تو تھی یہ لینا ہے توجہ نہیں فرمائی نے جی حشر چون تو تھی یہ لینا شفاعت کا بھی تو یہ مطلب ہے انہیں جا کے عرض کرنی ہے سونے کرم چکر وہ شفاعت کا بھی تو یہ من ہے انہیں سوال کرنا ہے لاجپالا کرم جگہ گل کدھر نکل گئی میں واپس لوٹا توجہ ہے تو لفظ رل جان خالی لفظ رلے حسن بن معاویہ دا مدرسہ نہیں عبداللہ بن زبیر دا مدرسہ نہیں کسی صحابی دا مدرسہ نہیں کسی ملا دا مدرسہ نہیں کیا تے اپنے روپیے لا کے مدرسہ بنائی کھڑا ہو گئے تے جے مہادیش واسطے آخ رہے وہ جی میں تا نسبت لائی آ مدرسے کی آخر برکت تے ہونا دیا نا برکت پاک دین دین لیا نے نے لے لے کے کے پھیلا پھیلا پھیلا کتنے سڈے تک پہنچیا مینو شرم آئی میں پورا مدرسا کھاتے لا دیتا ہے انہوں دی برکت نال دین لب گیا تا کر کے میں پورا مدرسہ بکرے چھترے ملا چتر کتاب کند زمین ہر شہر میں نامے چا کی شرک نہیں پیا بنتا مومن بھی یہ آدھا سننی وہ کہ برکت نال ہی میرے سارا کچھ لبا ہے میں جو کچھ ہے انہوں نے نام تے پیا کارنا وا دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ ہے ہوں رب سونے واسطے لیکن سواب ادھر کلاو گے آخر برکت ادھر آئی نے تے اسی بھی تے کمینے نے نہ بڑی جی ادھر برکت آئی نے تو برکت کوئی ادھر بھی چھوڑ جا ادھر برکت آئی تین کی رحمت آئی ادھر دعائیاں دعوا آئی ادھر بھی تے جان ادھر سواب جاوے ادھر جزا جاوے ادھر دعا جاوے دعا دونوں پاسوں چلتی ہے توجہ فرمائی نے خیر ہوں طریقے سنگی بہن سن تاکہ بزرگ کا کلام اللہ بزرگ کا کلام سنا توجہ ہے سبحان اللہ جی بزرگوں کا کلام سنا میرے خیال میں ہوں تک تو میں سناؤں گا میری نیڑ گئی میری کوشش محنت جی حدیث سنا شریعت موتی کٹ کٹ سمجھا ہے بزرگ نہیں سمجھے ساری مطلب کی ہر ان مطلب یہ ہے شیش دردنا مڑ بزرگ ہاں۔ ہندوستانی والی آئی سب کلام بزرگ کا نظم مانگتے رہے ہیں جی سمجھ رہا ہوں نظم چ ہیں کہ کلام بزرگ کا کوئی سنا ہوں توجہ گل وہ سمجھا لو پورا کرنا شیر پڑھنا مسلمان لوگ طریقہ شریعت طریقہ اپنا نہیں طریقہ بڑیا بنایا نے اللہ نے دیتا طریقہ شریعت کا اللہ نے دیتا اور نیت خالص اللہ سبحان اللہ دو کام رلا سے عمل قبول ہو جائے ایک نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا تو مشرق لوگ کی نہیں وہ بت دیکھو وہ بت اپنے معبود کی عزت کرتے ہیں مومن اپنے پیر استاد کی عزت کرتا دین والا ہوئے وہ عزت کرتا توجہ کر یعنی کی مطلب حکم کرے شرح کے مطابق وہ عزت کرتا ہے خلاف شرح ہوئے تو پھر نہیں لاظہ سل مخلوقی ماشی عزت کر اور کافر خوشی اپنے محبوبہ کی عزت کرتا مومن اپنے پیر استاد کی عزت بولو ایل کرتا ہے میرا یار شی ہاتھی پاک نے جدو ویکنا بھی سابق لگا ہوگا گھر دیا نو آخنا خوشبو لیاؤ خوشبو ہاتھ نو لاؤ تہن پتا ہے جدو بھی آؤں چمتا ہے حضور دل حضور سرکار نسبت نو چومنا ایس کتاب والا حال مقامی اندر رستے سے پڑھ رہا سا سبحان اللہ حضرت واسلہ بن اصحاب صحابی ایک تابی آتی اکھا جان تحس کی پڑ کے چومن لگ کوئی کمینے دینا ہوا جہاں آخری کافر بت نو چومے تابی صحابی نو چومے دونیں برابر یہ بھی شرک بھی شرک سواریاں بٹھایا بھول گئے اتو جتیاں اتاریاں تے حضور دے آن کے کدی ہاتھ چومی جان کدی پیر چومی جان کیوں سمجھتے سن سمجھتے سن اتو ہی لبا ہے بار سورج اندر میں بات کرنا چاہتا لوگ کٹ لینا کٹ کے لیا دین دے راہ ٹر پہ دین دے واسطے کدی ووٹ منگنا کدی کچھ کرنا کدی کچھ کرنا آخر آخر دین دے چلا عبادت کا کرنے سواب آپ کمانے سان عبادت سے راہ لاؤنے غلط فہمی ہے نبی سرکار دیوار گاہ سمجھو سواب رب کی طرف ہی لگ رہا ہے جدو کم شریف متابق ہوگے شرا شریف دتاب ہو گئے سلا ہونے کا پر تریقے لے کچھ بڑا ہیں سواب پہ لیا نہیں سواب ادو ہی لبنا ہے قبولیت ادو ہی ہونی ہے سمجھ نہیں لگی جی گل کی رب سونے کی بار گاہ اس نے سواب لبد ہے جڑا کام پہ کر دو نبی دی شریعت کا ہو نبی دی شریعت کے خلاف چل کے پھر آخنا اپنی کرو تو وہی حضرت پرانے کام ہو گئے مشرقی والے کام لے والے کافرا کو کافر والے کام لے کے آخر رب راضی ہوئے گا کافر کے کام راضی کام سے رب راضی نہیں ہوگا رب نے راضی کرنے کے صرف ایک طریقہ کی ایک امن اخلاق اللہ واسطے ہوئے اتنے غیر کی شرکت نہ ہوئے دوسرا نبی کی شریعت کی موڑ لگی ہوئے اس کو زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا یہ نہیں بتھیرا مند ہے اشارہ کافی بس بھائی بس بس بس اتنے آنے کی کوشش کوئی نہ کرے میں جناب اچھا اچھا اچھا منٹ پکا نہ نے اچھا سنو بھائی ایک سوال ہے ضرور سن کے جاؤ کسے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں مہربانی فرما کر ان کے بارے میں بتا واسطے پہلی گل تو یہ کہ ناشیز نے سید معاویہ پاک کی شان سے پورا موضوع آیا پتا نہیں کیسٹ دو کیسٹ نے جنیاں بھی ہیں چار کیسٹ شاہ نے سید رام مکمل وضاحت سے اتنے سن سکتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ باقی میں اتنا گل کر کے اجازت چاہوں ادھر دیکھو ایک گل میں پرانی سنا دینا کہ ایک بندہ گٹر چڑ جائے گٹر گٹر گند لپٹ جائے ناسا چٹاکی چٹاکی ٹکی فس جائے باہر نکل کے کسی بندے والے نو پڑھ کے کلو تیرے پسینے دی بو بڑی پی شرم آنی چاہیے ہونا پا کے نکلیا ہونا نکلیا ہونا دوسرے نے تین پسینے کی بو پی ہوں سانو صحابہ کرام سے بزرگا اتنے بولنے کو پہلے ذرا اپنے گھر سے ماحول سے چھا مارنی چاہیے جی، جی، کیڑے بنے چپ ایسا لوگ اس گند چ لبڑے جنہوں نے نہ عزت رہی نہ کوئی شہ ایمان جڑے جڑے اتے منہ کھولن سے شرم آنی چاہیے میں تے اتنا آخا گا توجہ کہ سڈے ورگے پولیسوں سے یزید کے خلاف بھی نہیں بولنا چاہیے میں موضوع تو پہلو بڑے خاص نے لا کے ساریا وضاحت کی لیکن ایک گل کر دینا یزید نے یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری کا جنازہ بنایا یزید نے نماز پڑھائیے تو ایک وقت امام حسین نے ان کے پیچھے پڑھی ہاں،, ہاں میں دو گلا کی توجہ رکھ ہاں، ہاں۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول دا جنازہ یزید نے پڑھایا کتن دنیا اور یزید نو آپ نے وسیعت کیتی سی کہ میں جس نے شہید ہو جا جتھے اگلے بندے تیرے لڑتے پینے کافر سارا میں جا کے قبر بنایا پھر اتے دوڑ نشان یزید ایویں کیتا ہوں توجہ ذرا امام حسین یزید کے پیچھے جنگ نماز پڑی یزید واسطے تو یہ عمل ثابت ہے میرے میرے واسطے نہیں ہے یزید کو رہا ہے کہ نہیں یزید کمی میں نہیں آئی دادا نے اجمے نبی کے متعلق دے سکتے ہیں یا جنو نبی آتی باقی بارے سڈے عقیدے دیا کتابیں لکھے سونا کمان رکھا گے یزید کے بارے کمان ہے کہ جہان ہے کوئی پتا نہیں بخش یہ اگلا فیصلہ نہیں دے سکتا جا فیصلہ دے گا وہ چلا جائے گا رب کوشش کوئی نہ کر نہیں کہہ یزید جہنمی نہیں کہہ سکتے گمان رکھا گے برا مرن والا جہنم ڈر رکھا گے کہ وہ جہنمی ہے اور چنگا مرن والا امید رکھا گے جنتی ہے نہ فیصلہ ہو تیرے نہ جڑا بزرگ لوگ فرما میرے یزید پلیت سی یہ مطلب ہے وہ عملہ کے لحاظ اگلی گل نہیں کہ مرن تو بعد بھی پلیت ہے کوئی پتہ نہیں مرن تو بعد پلیت ہے کپا کے برا اس کا فیصلہ مولا علی مشکل پوچھا لو جنتی دا محمد مصطفیٰ کی زبانی نکلے حسن حسین جنتی سبحان اصل اس مولا علی بھی جنتی ہوگا فیڈر اور سمجھ لگی دے گی سلحان اللہ اور حضرت معاویہ صحابی سن رہا ہے ہوں ہر مسا نہیں پڑھ رہا غالباً عبادہ بن بات سامت نے یا کور صحابی نے انہوں کسے آخیا نبی صحابہ چنگے چلے گئے پچھے چھان پورا رہ گئے چنگے چلے گئے پچھے چھان پورا رہ گئے آپ ناراض ہو کے فرمانے شرم نہیں آتی تینوں بے حجاب ہومن ہزور سے جان ہومن سان پورا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید کی گواہی ہے کل وعد اللہ الحسنى اللہ فرماتا ہے ہمیں ہجرت تو پہلو مارے ہمیں ہجرت تو بعد مارے مکہ کے پہلو والے بھاوے سدا مکہ کے بعد والے سارے اللہ فرمانا مصطفیٰ یار ہونے وہ دل د کلمہ کلمہ کلمہ توحید کلما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیڑا ایمان دی بنیاد ہے اللہ فرماندا الزمہم کلمہ انہاں دے دلاں وچ اث اس کلمے نو ڈنڈ دتا ہے جی کوئی شہ کسی نال چمبڑ جاتی ہے جمڑا چمڑا چمڑیا بندے نال چمڑا لاؤ بندہ ہی لکھ لکھ دینا اللہ فرما ہے ایسا یہ کیتا ہے کلمہ دیتا ہے چور ان کے دل نال کر رہا ہے کمل کفرا بل فسوفا کفر معصیت نافرمانی اسا اپنے نبی دے صحابہ دے دل اندے بنائے کہ انہوں فرمانی کفر برائی ہر اہری لگتی جی گند پیڑا لگتا ہے جی گند تو نفرت وہ گناہ کے کفر تو نفرت نے معلوم ہویا نبی صحابی کو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو نفس دی وجہ نال نہیں کی وجہ ہو سکتی حضرت معاویہ پاک اختلاف ہو تو اختلاف ہو دشمنی مخالفت ہو لے اختلاف حضور دے صحابہ کرتے رہے ایک دوجے نال اور دشمنی سے مخالفت نہیں تھی تا کر کے حضرت معاویہ پاک صحیح روایت میں بتا سکنا ہر بدایا بنیا دینا جدو جدو معاہدہ لکھی لکھن لگا نا حضرت امیر معاویہ سے پاک علی کا اس وقت حضرت معاویہ سرکار نو پوچھا گیا پہلو تا نام لکھی علی دلی سبحان اللہ فرمایا علی دلی ہونا کیا کیوں فرمایا افضل ہوئی سبحان اللہ اچھی شان والا ہوئی اختلاف ہونا اتحادی اختلاف ہو جانے سمجھ لگی وہ گل ہوتی سیانے آتے نے براوا نے براوا بھی ہو جاتے ہیں نہیں سمجھ لگی قسم خدا بھی کر کے آنا نہ سمجھا معافی سدور ہے میں اللہ فرمانا جہاں سینیا کھوٹ پیا سی نا کفر دے شرک دے دور دا نظانا چک اچھا، کے سبحان اللہ کھوٹ کے دلوں میں جو کچ سٹیا رب نے ہوں کھوٹ سے نکل گیا تو پچھوں کی رہنا گلا اس طرح نے جی آ رہے کھڑی فرما اچھی نیو el sería la دے بارے دل خیال کرن لگے اس لیے اپنے آپ نو یہ کہہ کے سمجھا دیتا پلیتا آپ نو پلیتا اپنے جگ نو کہڑے پاس پی جی توجہ نہیں فرمائی نے میرے خیال میں نب نو سمجھا میرے شالا ادھر نہیں جانے حضور نے فرمایا ذکر تم اصحابی جدو میرے یار کا ذکر چھڑے نا رک جاؤ کی مطلب پیڑا ذکر نہ کریا جے چنگا کریا جے وہ یار کو جی یار نے کلمہ باقی نہیں پڑھیا لیکن علماء ان کے ایمان میں اختلاف ہے کوئی کہتے ہیں مومن مرے ہیں کوئی کہتے ہیں نہیں مرے بہت سے کہتے ہیں نہیں مرے ایمان سے اتنے کہتے ہیں ایمان سے مرے نہیں بارہ ساڈے کو قیامت والے دن نہیں پوچھنا رب نے سب طالب نے مومن سمجھا جی نے سمجھا سمجھ لگی گل تھی انہوں کا مولا خدا جانے تو خدا کا کم جانے وہ ابو طالب جانے باقی ایسا ایسا یہی سمجھ رہے ہیں یہ کسی تھان سے کو نہیں ہے اچھا دو بس میں ملنے کی کوشش کر وقت بہت زیادہ ہو بس بس ہو گیا